اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا وہ بہترین بندے تھے واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے